في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام اللہ جل جلالہ کا دستور اور اللہ کا قانون یہ ہے جو مجرم ہوتا ہے اللہ اسی کو سزا دیتے ہیں نماز شوہر چھوڑے اور بیوی کو سزا دے یہ اللہ کا قانون نہیں ہے بیوی حج کرے اور ثواب اس کے شوہر کو دے یہ اللہ کا دستور نہیں ہے ولا تم وزرا اوپرا ہر ایک اپنے نام اعمال کے ساتھ خدا کے دربار میں پیش ہوگا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ودا ربو کا بھی اور اللہ تبارک تعالی بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے حساب و کتاب کھلا ہوا ہے جو کرے گا وہ پائے گا فمن يعمل مثقال خيرا ذرات ذرہ برابر جس نے خیر کیا ہوگا وہ دیکھ لے گا ومن يعمل مثقال ذرة شرا اور ذرہ برابر اگر کسی نے برائی کی تو وہ بھی اس کو پالے گا لیکن ایک معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کرے گا کوئی اور بھرے گا کوئی اور کرنے والا تو پائے گا ہی جرم کرنے والے کو سزا ہے ہی لیکن اس کے ساتھ شریک ہونے والوں کو بھی بخشا نہیں جائے گا چاہے وہ جرم میں شریک نہ ہوں اسی کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خاص اللہ سے ڈرو اس عذاب سے ڈرو جو عذاب ظالموں تک خاص نہیں ہے دستور اللہ کا یہ ہے کہ اللہ گنہگار کو سزا دیتے ہیں اللہ مجرم کو سزا دیتے ہیں اللہ آسی اور نافرمان کی پکڑ کرتے ہیں لیکن ایک معاملہ ایسا ہے فرماتے ہیں کہ خاص ظالموں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا اس کی لپیٹ میں سارا سماج آئے گا ساری سوسائٹی آئے گی سارا معاشرہ آئے گا سارا گاؤں آئے گا سارا ملک آئے گا نماز چھوڑنے والا نماز چھوڑے روزہ چھوڑنے والا روزہ چھوڑے اور حج نہ کرنے والا حج نہ کرے ہو سکتا ہے اس کی ذات تک اللہ تبارک تعالی پکڑ دھکڑ کا معاملہ کرے لیکن ایک معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ یہ معاملہ خاص ظالموں تک نہیں ہے ان کے سماج تک ہے ان کی سوسائٹی تک ہے ان کے ساتھ ملنے جلنے والوں کے ساتھ تک ہے اور بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج امت اس اہم فریضے کو بھلا چکی ہے غافل ہو چکی ہے یا تو جانتی نہیں یا جان کر انجانی بن چکی ہے اللہ تبارک تعالی نے اس امت کو خیر امت قرار دیا امتوں کا سردار قرار دیا آئی دنیا میں سب سے آخر میں لیکن جنت میں جانے والوں میں سب سے پہلے یہ امت ہوگی قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا وکدالی کا جا اللہ کم امتوں وسط شہدن رسول علیکم شہیدا یہ امت امت وسط ہے قیامت کے دن پیغمبروں کے حق میں اس امت کی گواہی کو اللہ قبول فرمائیں گے اللہ نے اس امت کے علماء کو اور اس امت کے دائی اور مبلغوں کو وائزوں کو اور دین کے خدمتگاروں کو بعض مرتبہ وہ مقام دے دیتے ہیں جو مقام اللہ نے بنو اسرائیل کے پیغمبروں کو دیا ہے اتنا اونچا کیا ہے اللہ نے اس امت کا مقام کہ پیغمبروں میں کئی پیغمبروں نے اللہ سے دعا کی اے رب کائنات ہماری نبوت آپ لے لیں ہماری رسالت آپ لے لیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہمیں بھیج دیں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کی دعا کو قبول فرما لیا حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام اس امت میں بحیثیت امتی اور بحیثیت نبی کے غلام بن کر آئیں گے پیغمبر بن کر نہیں آئیں گے جیسے امت پر پانچ نمازیں فرض ہیں ایسے آپ پڑھیں گے انجیل پر عمل نہیں کریں گے قرآن شریف تلاوت کریں گے سوال یہ کہ اللہ نے اس امت کو اس اعزاز سے کیوں نوازا طاقت کے اعتبار سے قوت کے اعتبار سے عمر کے اعتبار سے لمبی لمبی عبادتیں کرنے کے اعتبار سے یہ امت کا کوئی اونچا مقام نہیں ہے بنو اسرائیل کا بچہ بالغ ہوتے ہوتے پانچ سو سال لگ جاتے تھے قوم سمود پہاڑوں کو تراش کر عمارتیں بنایا کرتے تھے وہ سمود الدین عجاب سخر ابلواد طاقت میں عمر میں قوتوں میں ہمتوں میں کوئی خاص مقام نہیں ہے اس امت کا سور قدر انا انزل فی لیلت القدر شان نزول میں علماء لکھتے ہیں حضرات صحابہ کرام نے رش کیا کہ پچھلی امتوں میں عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں اور اس امت کی عمریں کم ہیں وہ زیادہ عبادت کرتے تھے زیادہ جہاد کرتے تھے دین کا کام زیادہ کیا کرتے تھے ہمارا قصور کیا ہے کہ عمر کم ہے تو اللہ نے کہا اس امت کو ایک ایسی رات دی گئی خیر من الفی شہر ہزار مہینوں سے بہتر والی رات ایک رات میں ہزاروں مہینوں کا ثواب اللہ نے اس امت کی ایک رات میں دے دیا کیا سین پھوٹے ہیں اس امت کے کیا کمال ہے کیا خوبیاں ہیں اس امت کی کہ جس بنیاد پر اس امت کو خیر امت کہا گیا امت وسط کہا گیا اور بہت اونچا مقام اتنا دیا کہ دوسرے پیغمبروں نے خواہش ظاہر کی اے رب کائنات ہمیں اس امت میں بھیج دے کلام پاک میں آپ غور و فکر کریں گے اللہ نے جہاں اس امت کو کہا کہ تم خیر امت ہو بہترین امت ہو چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا کن تم خیر امتن اوخری جتنا تم بہترین امت ہو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو وجہ یہ بیان کی اللہ نے تامرون بالمعروف معروف وطن ہو نہ انل من کر تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو برائیوں سے روکتے ہو اللہ پر ایمان لے آتے ہو بڑی عجیب و غریب ترتیب اللہ نے بیان کی ایمان کے بغیر نماز قبول نہیں ایمان کے بغیر روزہ قبول نہیں ایمان کے بغیر تلاوت قبول نہیں ایمان کے بغیر دعوت و تبلیغ قبول نہیں ایمان کے بغیر امر بالمعروف اور نہیں انل منکر قبول نہیں ایمان کے بغیر اذان اور نماز قبول نہیں لیکن اللہ نے جب کہا کہ یہ امت خیر امت ہے اور یہ امت بہترین امت ہے تو اللہ نے کہا تمرون بل معروف تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو وطن ہونا انل منکر برائیوں سے روکتے ہو وہ منو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو عجیب و غریب ترتیب بیان کی کہاں ہر پیغمبر کی امت اللہ پر ایمان لے آتی ہے آدم علیہ سلاط و سلام کی قوم لے آئی نو علیہ سلاط و سلام کی قوم لے کر آئی جتنے لانا تھا حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ تو تم ایمان لاتے ہو تو کون سا کمال کرتے ہو ایمان لانے کی وجہ سے تم خیر امت نہیں بنے ہو موسا کی قوم بنی اسرائیل ایمان لے کر آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جتنے ایمان لانا تھا لے کر آئے حضرت نوح کی کشتی میں جتنے سوار ہونا تھا ایمان لے کر آئے اس کی وجہ سے تمہیں خیر امت نہیں بنایا گیا تامرون بالمعروف وطن ہونا انل یہ دونوں چیزیں تم کرتے ہو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو یہی اس امت کی معراج ہے یہ اس امت کی خصوصیت ہے یہ اس امت کی پہچان ہے پچھلی قومیں اللہ پر ایمان اللہ کے نبی پر ایمان فرشتوں پر ایمان تقدیر پر ایمان مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لیکن ان کے یہاں امر بالمعروف اور نہیں انل منکر نہیں تھا وہ ذمہ داری پیغمبروں کی تھی وہ نبیوں کی ذمہ داری تھی اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنایا سب سے آخر میں آپ پیغمبر آئے قیامت تک اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں اب کوئی نبی آنے والا نہیں تو وہ کام جو سوا لاکھ پیغمبر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور پیغمبروں کا کام تھا کہ نیکیوں کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا اللہ نے یہ ذمہ داری امت کے ہر فرد کو دی ہے یہ امام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ امام داڑھی مڑانے والوں کے خلاف بات کہے بے نمازیوں کے بارے میں کہے بیدت کے بارے میں کہے شرک کے بارے میں کہے امتی بالمعروف نا من کر تم میں سے ہر آدمی کو مفسرین نے ترجمہ کیا ہے ترجمہ کرنے والوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک مخصوص جماعت فرض کفایا کے طور پر نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایا ہے یعنی ہر ہر مسلمان ہر ہر گاؤں والا سارے بنگلور والے بنگلور کے اندر کوئی موتا ہو جائے نماز جنازہ پڑھنا ضروری نہیں دس آدمیوں نے پڑھ لیا رشتہ داروں نے پڑھ لیا پانچ آدمیوں نے پڑھ لیا فرض کفایا ادا ہو گیا فرض کفایا کے طور پر اللہ نے فرمایا ایک مستقل جماعت رہے گی جو نگاہ ڈالتی رہے گی امت کے اعمال پر کہ کہاں بدت پیدا ہوئی کہاں خرافات پیدا ہوئے کہاں دین میں زیادتی پیدا ہوئی کہاں مسجد کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی کہاں تاخراتوں کے اندر جو ہے برائیاں پیدا ہوئی کہاں مدارس کے اندر بگاڑ پیدا ہوا کہاں داڑھی کے نام پر کہاں لباس کے نام پر کہاں تہذیب کے نام پر کہاں کلچر کے نام پر کہاں ہندوستانی مسلمان ہونے کے ناطے پر یہ جو ہے دین سے انحراف اور دین کے اندر بگاڑ ہو رہا ہے یہ امت کی نگاہ مستقل رہے گی امت میں قوم کی نگاہ ایک جماعت کی نگاہ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير باقاعدہ اس کا کام ہے ولا خاتون وہ ڈرنے والوں سے نہیں ڈریں گے وہ انجام سے نہیں ڈریں گے وہ موت کی پرواہ نہیں کریں گے وہ زندگی کی پرواہ نہیں کریں گے وہ اولاد کی محبت نہیں رکھیں گے وہ مال کی محبت نہیں رکھیں گے انجام کی پرواہ کیے بغیر وہ صاف کہہ دیں گے ہادہ حلال و ہادہ حرام یہ اللہ کو راضی کرنے والا طریقہ ہے یہ اللہ کو ناراض کرنے والا طریقہ ہے یہ اس امت کی پہچان ہے جو اس امت کا آدمی یہ کام نہیں کرے گا امت میں اس کا شمار نہیں ہوگا نہیں ہوگا اس ملک میں رہنے والے کی پہچان ہے سعودی میں رہنے والے کی پہچان ہے افغانستان میں رہنے والے کی پہچان ہے جو اس ملک کے کلچر کو نہ اپنا اس ملک کی تہذیب کو نہ اپنا اس ملک کی کرنسی کو نہ اپنا اس ملک کے پاسپورٹ کو قبول نہ کرے اس ملک کے راشن کارڈ کو قبول نہ کرے وہ ملک والا نہیں ہے دین اسلام کے ملک میں رہنے والے برائی کو دیکھے اور خاموش رہے نبی کی سنتوں کی بغاوت کو دیکھے اور خاموش رہے بگار کو دیکھے خاموش رہے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے منہ کے اندر آگ کی لگام لگائی جائے گی خاموش رہنے پر اور اگر کوئی شادی خانے میں جائے کیمرہ دیکھے کیمرہ اچھی چیز ہے ویڈیو اچھی چیز ہے جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کھانا اچھی چیز ہے نبی کی بیٹی کی شادی کا مذاق اڑانا اچھی چیز ہے نبی کی سنت کی توہین کرنا اچھی چیز ہے مسلمان قوم کا فریضہ تھا مسلمان قوم کی ذمہ داری تھی امت محمدیہ ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری تھی منیستتا مین کو من راہ من کو من کرن فل یغیر ہو بھی ایک باپ کا بچہ ہوتا اور بازو میں طاقت رکھتا قوت رکھتا اس کیمرے کو پٹک دیتا اور کہتا کہ کمیروں میرے محبوب کی سنت کا مذاق اڑا رہے ہو من رام ان کو من کرن یغیر ہو بھی ابھی اپنے ہاتھ سے رو کے توڑ دے اسے اس محفل کو درہم برہم کر دے اس کھانے کے نظام کو الٹ پلٹ کر دے اور بے پردہ نکلنے والی خواتین کے سینڈل اور ان کے ہلس کے جوتے ان کے سروں پر برسائے من رام ان کو من کرن پل ہو بھی ادی طاقت تمہارے پراپرٹیوں میں نظر آتی ہے طاقت تمہارے مال میں نظر آتی ہے تمہاری دنیا میں نظر آتی ہے حکمت سے کام لو مصلیحت سے کام لو پتنا ہو جائے گا جھگڑا ہو جائے گا لڑائی ہو جائے گی دل ٹوٹ جائیں گے ایک بزرگ نے واقعہ بیان کیا کہ وہ حجام کی دکان میں بالوں کی حجامت بنانے کے لیے تشریف لے گئے دیکھا کہ ایک صاحب داڑھی منا رہے ہیں شیونگ کرا رہے ہیں فوراً کہا یہ بال نکالنا حرام ہے یہ داڑھی مڈانا حرام ہے تو آج کے سیکولر مسلمان کی طرح آج کے جمہوری عالم کی طرح جو تمام طبقوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں سوائے اللہ رسول کو چھوڑ کر یہ بھی خوش رہے وہ بھی خوش رہے یہ بھی راضی رہے وہ بھی راضی رہے جاہل بھی خوش رہے عالم بھی خوش رہے گنہگار بھی خوش رہے فاتحہ دلانے والا خوش رہے فاتحہ کا انکار کرنے والا خوش رہے اور عرس کرنے والا خوش رہے فاتحہ دلانے والا خوش رہے جماعت میں جانے والا خوش رہے انبیاء کی توہین کرنے والا خوش رہے خادیانی خوش رہے شیعہ خوش رہے بورا خوش رہے اور مہدوی خوش رہے اور خوش نہ رہے تو نبی کبھی خوش نہ رہے کون سا دین ہے کون سے آیت کا ترجمہ ہے بخاری شریف کا کون سا باب ہے کہنے لگے کہ تم نے تو میرے دل کو توڑ دیا ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا جو آج کی زبان تھی تو اللہ والے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے صرف جو ہے حق بات کہی ہے تو جو داڑھی مڈا رہا ہے اس طرح چلا رہا ہے تجھے اپنے دل کی فکر میرے رب کی قسم میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کہ تجھے اپنے دل کی فکر کائنات کے سردار امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاختاب سید البدال ان کے دل کی فکر نہیں یہ اس طرح تیرے کلے پر نہیں میرے محبوب کے دل پر چل رہا ہے فکر ہے کندوری کی فاتحہ کو نہیں گئے تو ساتھ والے برا مان لیتے ہیں پور کی فاتحہ کو نہیں گئے تو دوستوں میں بگاڑ آ جاتا اللہ کے نبی کیا بگاڑا تھا تمہارا کیا بگاڑا تھا اسی لیے پیٹ پر پتھر باندھا تھا آپ نے اسی لیے نوازوں کو قربان کیا تھا آج کا دل دیکھنے کے لیے کہ سب کے دلوں کو جوڑنے کی فکر کرو اور نبی کے دل پر تھوکو اور نبی کے دل پر تیر برساؤ مذہب بدل لو دھرم بدل لو نام بدل لو ہندو خوش ہو جائے گا سوشیلا خوش ہو جائے گا بھاجپا خوش ہو جائے گا آج لو جہاد آج جو ہے کئی قسم کے ہتھیارات کا الزام مسلمانوں پر لگ رہا ہے ایک مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ مرتد ہوگا تو کم سے کم بقیہ مسلمان عزت کی تو زندگی گزاریں گے اس ملک کے اندر اسلام کا نام لے کر نبی کا دل دکانے سے کیا ملتا ہے عمر صدیق فاروق ابو بکر عثمان علی اور حیدر کا نام لے کر اسلام کو بدنام کرنے سے کیا ملتا ہے جاؤ پیشانی پر بٹ لگا لو زنار لگا لو دھوتی پہن لو نام بدل لو دھرم بدل لو خوش ہو جائیں گے یہ مٹھی بھر مسلمان تو عزت کی زندگی گزاریں گے کہیں گے کہ بھئی چلو مسلمانوں میں لوگ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ ہندو دھرم کو قبول کر رہے ہیں عیسائی دھرم کو قبول کر رہے ہیں من رام کو من کرن ہو بھی ہاتھ سے روکو یہ حدیث کا حکم ہے یہ قائد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروان ہے حکمت نہیں جانتے تھے آپ مسلحت نہیں جانتے تھے فتنے کا ترجمہ نہیں جانتے تھے جھگڑے کا ترجمہ نہیں جانتے تھے اختلاف کا ترجمہ نہیں جانتے تھے نہیں صاحب امت میں فساد نہیں ہونا چاہیے امت میں بگاڑ نہیں ہونا چاہیے دلوں کا توڑ نہیں ہونا چاہیے خدا روٹ جائے نبی روٹ جائے صحابہ روٹ جائے اولیاء روٹ جائے یہ حرام خور اور یہ زانی اور یہ بدکار یہ فاسق یہ شیطان کا پجاری نہ روٹے شیطان کے پجاری کو منانے کے فکر میں خدا کو ناراض کر رہے ہو نبی کو ناراض کر رہے ہو مومن کی شان نہیں ہے نبی کے غلام کی شان نہیں ہے اس امت میں رہنا ہے اس امت کی خاصیت اور اس امت کی پہچان یہ ہے کہ وہ برائی کو دیکھتا ہے تو برداشت نہیں کر پاتا سے جائے کہ برائی سے کمپرومائز کرے برائی سے معصیت سے گناہ سے صلح کرے یہ تو شیطان کے نسخے سے کوئی پیدا ہوگا جو گنہگار سے اور گناہوں سے مصالحت کرے گا کمپرومائز کرے گا یہ تو مرنے تلنے کے لیے تیار لڑائیاں کیوں ہوئی جھگڑے کیوں ہوئے جنگ جمل کیوں ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بزرگی کے بارے میں ان کی صحابیت کے بارے میں ان کے مقام کے بارے میں ان کے مرتبے کے بارے میں ان کے رتبے کے بارے میں کوئی اختلاف ہے ایک طرف کائنات کی مؤمنوں اور مسلمانوں کی چھوٹوں کی بڑوں کی مردوں کی عورتوں کی اور قیامت تک آنے والے اربوں خربوں مسلمان اور امت مسلمہ کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور دوسری طرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا علی کرم اللہ وجہ ہر صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ خالد ابن ولید رضی اللہ عن عمر رضی اللہ عن ابو بکر رضی اللہ عن عثمان رضی اللہ عن اور علی کا نام آتا ہے کرم اللہ وجہ الکریم اے علی بہت سارے صحابہ نے بتوں کے چہروں کو دیکھا اور بتوں نے صحابہ کے چہرے کو دیکھا علی تو وہ ہے کہ بچپن سے موت تک بت کا سامنا نہیں کیا نبی کی صحبت کے نتیجے میں اور نبی کی تربیت اور پرورش کے نتیجے میں اللہ نے تیرے چہرے کو شرافت بخشی کون شبہ کر سکتا ہے اختلاف کر سکتا ہے حت علی کے بارے میں کچھ کہیں گے اما عائشہ اللہ اکبر ایمان کا جنازہ نکل جائے گا اور بیوی حرام ہو جائے گی اور پیدا ہونے والی اولاد نسل حرامی ہوگی صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی ہوئی جنگ کیوں اس لیے کہ وہ جس چیز کو سمجھتے تھے کہ یہ برا ہے اور جس چیز کو سمجھتے تھے کہ معروف ہے معروف کے لیے کھڑے تھے اور منکر کو مٹانے کے لیے یہ جماعتیں آئی تھی نفس پرستی کی بات نہیں تھی انانیت کی بات نہیں تھی اپنے پن کی بات نہیں تھی اور غرور نہیں تھا تکبر نہیں تھا میں پنا نہیں تھا احقاق حق کے لیے حق کو ثابت کرنے کے لیے باطل کو مٹانے کے لیے حضرت علی نے جسے حق سمجھا اسے وہ لے کر کھڑے ہو گئے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جسے حق سمجھا اسے وہ لے کر کھڑے ہو گئے کیا ان کو فتنے کا ترجمہ معلوم نہیں تھا کیا انہیں اختلاف کی حقیقت معلوم نہیں تھی حق اور باطل کا معاملہ آئے کسی کی کوئی تمیز کرنے کی ضرورت نہیں باپ ہے ماں ہے بیوی ہے اولاد ہے شیخ ہے مرید ہے اور استاد ہے شاگرد ہے من را من کو من کرن شخصیت پرستی شریعت کے اندر نہیں ہے یہ میرے امام ہیں جو کہیں گے ہم کہیں گے شریعت اجازت نہیں دیتی قرآن و حدیث کے پیمانے میں آپ کو اپنے پیر و مرشد کو پرکھنا ہوگا اپنے استاد کو پرکھنا ہوگا شخصیت پرستی بت پرستی کا دوسرا نام ہے یہی تو کام قوم نوح کے لوگوں نے کیا تھا جب ان کے بڑے پانچ آدمی مر گئے جس کو پنج تن پاک وہاں سے چلا ہے یہ پنج تن پاک ودا ولا سبا ولا یوسا ولا یوخا و نسرا ازلو از ولا تذال الظالمین اللہ ولالا یہ پانچ تھے وہیں سے پنج تن پاک نکلا ہے شیطان آیا کہا کہ ان کی یاد ستاتی ہے یہ بڑے اللہ والے تھے یہ پیغمبر کے ماننے والے تھے یہ خدا سے ڈرنے والے تھے کہا کہ یاد تو بڑی ستاتی ہے کہا کہ کام کرو میں ان کی تصویر بنا کر میں ان کی شبی بنا کر ان کی ہم شکل چیز بنا کر میں تمہیں انہیں دیتا ہوں ان کو تم دیکھو گے امر بالمعروف کرو گے نہیں انل منکر کرو گے ان کے چہرے یاد آئیں گے گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی اور نیکیوں سے محبت پیدا ہوگی ایک نسل تک ان کے چہروں کو دیکھتی رہی اور گناہوں سے بھاگتی رہی نیکیوں سے محبت کرتی رہی جب وہ نسل کا خاتمہ ہوا اگلی نسل کے اندر وہ تصویریں منتقل ہوئی وہ شکلیں منتقل ہوئی تو کہا کہ ہمارے آبا اجداد ان کا اکرام کیا کرتے تھے ان کا احترام کیا کرتے تھے تو شیطان نے کہا کتنے خبیص لوگ ہو تم کہ تمہارے باپ دادا جن کی تعظیم کیا کرتے تھے ذرا خوشبو نہیں لگا سکتے تم ذرا پھول نہیں لگا سکتے اتنے کمینے اتنے گئے گزرے اور اتنے بخیل اور اتنے کنجوس کہا کہ بات تو ٹھیک ہے یہ تو پوجا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے یہ پھول مالا ڈالنے کے لیے کہہ رہا ہے یہ اگربتی اون اور لوبان سلگانے کے لیے کہہ رہا ہے ایک نسل نے اس کو پھول مالائیں چڑھائی اور اس پر اگر بتی لگائی تیسری نسل آئی تیسرا جنریشن آیا کہنے لگا کتنے کمینے ہو تمہارے آبا اجداد جن بزرگوں کی تعظیم کیا کرتے تھے ذرا آتے جاتے سلام تو نہیں کر لیتے تو ذرا عزت کی بات تو نہیں کر لیتے ذرا جھک نہیں جاتے ان کے سامنے تو اب کہا کہ ٹھیک ہے سلام کلام شروع ہوا اور جب یہ سلام کرتے شیطان پیچھے سے ان کے منہ کی حرکت دے کر وہ جواب دیا کرتا تھا اور جب یہ دعا کرتے منتیں کرتے مرادیں کرتے وہ آمین کہا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ہم تمہاری منتوں کو سماجتوں کو پورا کر دیں گے وہ جنریشن ختم ہوا اگلا جنریشن آیا کہاں کہ جو تمہارے آبا داد جن بزرگوں کی تعظیم کیا کرتے تھے جو تمہاری منتیں مرادیں اور سماجتوں کو پورا کرتے ہیں کیا تم ان کا سجدہ نہیں کرتے اتنے کمینے تم تم ان کا طواف نہیں کرتے کیا تم ان کی تعظیم اور تقریم اور توخیر نہیں کرتے طواف شروع کرا دیا اور اس نے جو ہے اس کا سجدہ شروع کرا دیا اور بت پرستی کی ابتدا یہی سے ہو گئی ورنہ سارے بت پرست طوفان نوح کے اندر ملیا میٹ ہو گئے تھے سارے کافر اور سارے مشرق ان کا وجود ختم ہو چکا تھا یہی سے شخصیت پرستی وجود میں آئی یہی شخصیت پرستی بت پرستی کے اندر تبدیل ہو گئی اللہ نے اس امت کی خاصیت یہ بنائی یہ امت شخصیت پرستی کے قائل نہیں حضرت علی کا مقام اپنی جگہ اما عائشہ کا مقام اپنی جگہ حضرت علی نے جسے حق سمجھا اس کو لے کر میدان میں آ گئے اما عائشہ نے جسے حق سمجھا اس کو لے کر میدان میں آ گئے حضرت علی نے شخصیت پرستی نہیں کی کہ یہ کائنات کی مومنوں مسلمانوں کی ماں ہے جو کہیں گی ہم مان لیں گے حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ آخا کے یہ داماد ہیں حضرت فاطمہ کے یہ شوہر ہیں جو کہیں گے ہم مان لیں گے انہوں نے جسے باطل سمجھا اسے مٹانے کے لیے اس باطل سے ٹکر دینے کے لیے اما عائشہ ایک پرداد خاتون ہو کر مورچے کو سنبھال کر اور سکھے سالار بن کر فوجیوں کی جنرل بن کر وہ میدان میں اتر گئی کہ جسے حق سمجھا انہوں نے اس کے علم کو بلند کر کرنے کے لیے میدان میں آئے اور حضرت علی نے جسے حق سمجھا اس کا علم بلند کرنے کے لیے آئے اسلام میں شخصیت پرستی نہیں ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہیں وہاں تک مانتے ہیں جہاں تک خدا حکم دیتا ہے جہاں تک قرآن حکم دیتا ہے جہاں تک حدیث حکم دیتی ہے اگر کوئی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کہے گا کہ تم ان کے نام کی گیارہویں کرو ان کے نام کی بارہویں کرو ان کے نام کا جانور ذبح کرو ان کے نام کا کھانا پکاؤ تو قرآن کہتا ہے وما بھی لغیر اللہ جیسے خنزیر حرام ہے جیسے خون حرام ہے جیسے موتا حرام ہے قرآن نے کہا جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام کے نام پر غیر اللہ کے نام پر اگر جانور کو ذبح کیا گیا کھانا پکایا گیا وہ بھی مردے کی طرح خنزیر کی طرح خون کی طرح حرام ہے ہم کہیں گے بابا تمہاری بزرگی تسلیم ہے تمہاری خطبیت تسلیم ہے تمہاری جو ہے تخوہ تمہارا تخوا تسلیم ہے لیکن یہ بات کلام پاک کی اس آیت کے خلاف ہے تو امت کے مشائق نے اور امت کے بزرگوں نے کہا یہ بدت ہے حضرت کے نام پر لوگوں نے اور پیٹ بھرو جو ہے مولویوں نے اور جیب بھرو عالموں نے امت کو حضرت کے نام پر ڈاکہ ڈالا ہے شخصیت پرستی کا تصور مذہب اسلام کے اندر نہیں ہے مذہب اسلام کا قانون یہ ہے کہ من رام ان کو کرن ہر بچہ معاذ اور معوس کی نسل کا ہے ہر نوجوان حضرت عمر ابن خطاب حضرت خالد ابن ولید حضرت ٹیپو سلطان شہید حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے خون ہر نوجوان کے اندر شامل ہے ہر بوڑھے کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا خون ملا ہوا ہے جس بوڑھے میں صدیق اکبر کے خون کی حلاوت نہیں اور جس نوجوان میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے جذبات نہیں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا خون نہیں دوڑ رہا رہا ہے اور اس امت کے جن بچوں کے اندر معاذ اور معوض کی تڑپ نہیں ہے اور جن خواتین کے اندر حضرت ام سلمہ اور حضرت ام ہانی اور وہ خاتون جنہوں نے اپنے شہید بچے کے لاشوں کو دڑکتا ہوا اور ہوا دیکھ کر اللہ کے دربار میں جھک گئی اور سجدے میں جا کر کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ قیامت کے دن ہر ماں یہ کہے گی کوئی ماں کہ میرے بچے کو تو نے انجینئر بنایا میرے بچے کو ڈاکٹر بنایا اے رب کائنات میں یہ کہتے ہوئے اٹھوں گی کہ تو نے میرے بچے کو شہید کر دیا میں آج شہید کی ماں ہوں حضرت خنسا کا خون جس خاتون کے اندر نہ دوڑے اسے اس امت میں رہنے کا حق نہیں ہے راہیں کھلی ہوئی ہے کس نے تمہیں مجبور کیا کلمہ پڑھنے پر جاؤ جاؤ جاؤ کوئی اور دھرم قبول کرو کوئی نام بدل لو پاسپورٹ کے اندر اور راشن کارڈ کے اندر افیڈیوٹ بنا کر چینج آف ریلیجن اور چینج آف نیم کر لو کس نے منع کیا امت میں رہنا ہے امر بالمعروف کی شان کے ساتھ امت میں رہنا ہے نہیں انل منکر کی شان کے ساتھ رہنا ہے کلام پاک کے دسویں پارے میں سورہ توبہ میں اللہ نے مومنوں کی شان یہ بیان کی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض باز او مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں دوست ہیں یہ کیسے دوست ہیں اٹلی کھلاتے ہیں سامر کھلاتے ہیں بفے سسٹم کے اندر کتوں کی طرح کھاتے ہیں وہ گھر کی ٹھنڈک میں جا کر تحفہ دیتا ہے اور یہ برتھ ڈے میں آ کر گفٹ دیتا ہے اور وہ شکرانے میں جاتا ہے یہ ہلدی میں آتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض باز مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں دوست ہیں کیا کرتے ہیں یا مرون ابل معروف مارو وین نہ سب سے پہلا کام ایک مومن کا فریضہ کہ وہ حکم دیتا ہے نیکیوں کا اور وہ برائیوں سے روکتا ہے وہ یقین و نسلہ وہ تو نزکا وہ یوتی وہ نماز کو قائم کرتا ہے وہ زکوٰۃ کو دیتا ہے وہ اللہ کی بات مانتا ہے وہ نبی کی بات مانتا ہے وہ شخصیت پرستی نہیں کرتا کہ وہ جس آدمی کو پگڑی میں دیکھا جس آدمی کو لنگی میں دیکھا جس آدمی کو ٹوپی میں دیکھا جس آدمی کو داڑھی میں دیکھا اس کو شریعت سمجھنے لگا وہ یوتی اون اللہ و رسولہ اللہ کی بات مانتا ہے اللہ کے نبی کی بات مانتا ہے الا کا سیر اللہ اللہ کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر میرا رحم و کرم ہوگا اور اللہ کے کلام پاک کی عجیب شان ہے اسی رکو کے شروع میں اللہ نے کہا اولیاء بعض آج امتحان ہے ہمارا ہم مومن ہیں منافق ہیں میں آپ کو اگر منافق کہوں میرے کہنے سے آپ منافق نہیں ہو جاتے دنیا مجھے مومن کہے دنیا کے کہنے سے مومن نہیں ہو جاتا کلام پاک کا دسواں پارا سورج توبہ کا یہ رکو آج ہمارے لیے آئینہ ہے ایک طرف اللہ نے مومن مرد اور مومن عورتوں کی شان کو بیان کیا ہے اور اسی رکو میں اللہ تعالیٰ نے کیسے وزن کو برقرار رکھا ہے دیکھے وہاں کہاں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء باز اولیا او مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں دوست ہیں والمنافقون والمنافقات بعضهم باز ہم اولیا او یہ داڑی منڈے یہ بے پردہ عورتیں یہ رنڈیاں یہ حرام خور یہ بے نمازیاں ان کی ایک یونین ہے ان کی ایک جماعت ہے اور یہ آپس میں دوست ہیں یہ جا کر کہتے ہیں دیکھو بھائی ہمیں برا کہہ دیا ہمیں گالیاں دے دی ہمیں حرامی کہہ دیا یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں والمنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں دوست ہیں وہاں کیا کہا ولم والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں دوست ہیں مومن کی شان میں کہا یا امرون بل معروف عن المنکر وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اب کہا منافقوں کے بارے میں یا مرون بل من کر وین ہو نہ معروف کہا یہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں یہ عمر کہہ رہے تیری داڑھی رکھنے کی یہ عمر کرے اللہ کے راستے میں نکلنے کی مولویاں تجھے برباد کر کو رکھ ڈالی یہ زندگی ہے گھر بنا لے یہ زندگی ہے دولت لے لے یہ مولویاں کے چکر میں پڑے گا حلال و حرام کے چکر میں پڑے گا مکرو تنظیم مکرو تحریمی کے چکر میں پڑے گا مستحب سنت بدت کے چکر میں پڑے گا مولوی تجھے برباد کر کے رکھ دے گا وہاں کہا مومنوں کے شان میں یا مرون بالمعروف وہ حکم دیتے ہیں نیکیوں کا یہاں کہا منافقوں کے شان میں یا مرون بل من کر برائیوں کا حکم دیتے ہیں ارے داڑھی آج کما سکتا ہے کما لے آج لائن مار سکتا ہے مار لے آج زنا کر سکتا ہے کر لے آج سنیما دیکھ سکتا ہے دیکھ لے آج جوا کھیل سکتا ہے کھیل لے آج کمانے کے دن ہیں مرنے کے بعد کس نے دیکھا قبر کو کس نے دیکھا مولویوں کی دھوکے کی بات ہے ومل حیات الدنیا اللہ متا الغرور یہ تو دھوکی کی زندگی ہے اور جو ہے جب تک زندہ ہیں ان شوقوں کو پورا کرنا پڑے گا ہمیں بوڑھا بن کر ہاتھ میں لاٹھی لے کر آنکھوں میں چشمہ لگا کر ایسی ضعیف زندگی گزارنے کی ایسے بے وارسیاں جیسی شادی کرنے کی ضرورت نہیں کیا کہا یا مرون بل کر وہ حکم دیتے ہیں برائیوں کا لے لے ڈیوٹی میں ہے رشوت لے لے چٹ فنڈ چلا لے کل تیری بیٹی کی شادی کا مسئلہ آئے گا وہ خدا مر گیا وہ خدا نہیں ہے اب یہ چٹ فنڈ کا پیسہ تیری مدد کرے گا کل تیری اما بیمار ہوگی ایڑیاں رگڑے گی کون تیری مدد نہیں کرے گی پچاس ہزار لاکھ کی چیٹی ڈالے گا اور تیس چالیس ہزار چھوڑ کر اٹھائے گا اور تیس چالیس ہزار مل کر وہ پیشاب بانٹ لیں گے تب تجھے ستر ہزار ملیں گے تیری اماں کا علاج ہوگا تیرے بیٹے کا ایڈمیشن ہوگا تیرے گھر کا ایڈوانس کا مسئلہ حل ہوگا تیرے جو ہے بچے کو فارن جانے کے لیے ویزے کا خرچہ نکلے گا یا مرون کر وہ برائی کا حکم دیتے ہیں وین ہونا معروف اور جو ہے بھلائیوں سے روکتے ہیں ارے حلال حرام کی تمیز کرے گا وہیں کا وہیں رہ جائے گا یہ صحابہ کا دور ہے یہ مکے کا دور ہے یہ مدینے کا دور ہے یہ نبی کا دور ہے یہ عثمان طلحہ زبیر کا دور ہے سیکولر حکومت ہے بابا یہ جمہوری حکومت ہے چمارا کے ساتھ مل کو رہنا ان کے گیت گانا چڑھتی سورج کی پوجا کرنا کیا کہا وہاں یا مرون بل معروف وین ہو کر وہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور ان کو کہا کہ یا مرون بل من کر وہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں وین ہو نانل معروف اور جو ہے بھلائیوں سے روکتے ہیں ان کو کیا کہا وہ یقین سلام وہ زکا مال بھی دیتے ہیں جان بھی دیتے ہیں اولاد بھی دیتے ہیں ملک بھی دیتے ہیں ان کو کیا کہا وہ یکبون اپنے ہاتھوں کو روک رکھتے ہیں کل کا کیا پتا شام کا کیا پتا اگلی زندگی کا کیا پتا بوڑھے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا اولاد ساتھ دے گی نہیں دے گی بیوی ساتھ دے گی نہیں دے گی دوست اپنے ہوں گے پرائے ہوں گے ان کو کہا وہ یقین سلاتا وہ زکا جان نماز کے ذریعے سے دیتے ہیں وہ یو زکا مال جو ہے دیتے ہیں سب کچھ دیتے ہیں یہاں کہا وہ نہ اپنے ہاتھوں کو روکو رکھتے ہیں فکسڈ ڈپازٹ بھی کرو اندرا گاندھی کی اسکیم بھی چلاؤ اور راجیو گاندھی کی بھی سنگا والوں میں بھی انڈیا کی بینک میں بھی فارن کی بینک میں بھی اور انشورنس بھی فکسڈ ڈپازٹ بھی کتنے کر سکتے ہیں کر لو ویک ان کے بارے میں کہا کا سیر ہم یہ مومن مرد اور مومن عورتوں کے بارے میں اللہ رحم کر رہا ہے اور یہاں فرمایا ویک اللہ انہوں نے اللہ کو بلا دیا اللہ ان کو بلا دے گا تم نے بینک پر اعتماد کیا تم نے فکسڈ ڈپازٹ پر اعتماد کیا تم نے انشورنس پر اعتماد کیا تم نے ڈاکٹر پر اعتماد کیا تم نے لائر پر اعتماد کیا تم نے تھانے دار پر اعتماد کیا نس اللہ فن کہا ان کو کیا کہا الا سیر ہم اللہ کہ اللہ ان پر رحم کرے گا اور ان کے بارے میں کہا کہ یہ نور اللہ کو بلایا اللہ نے ان کو بلا دیا الاحم الفاسقون اللہ نے کہا کہ یہی لوگ ہیں جو گنہگار ہے اللہ کی پکڑ میں آنے والے ہیں یہ کھلا ہوا آئینہ ہے کھلا ہوا آئینہ یہاں اہل سنت والجماعت جماعت یہاں تبلیغی جماعت یہاں جو ہے قاسمی یہاں ندوی یہاں فسادی کوئی جماعت کا نام اللہ نے نہیں لیا والمؤمنون والمؤمنات والمنافقون والمنافقات یا مرون بل معروف یا مرون بل منکر وین ہونا انل منکر وین انل معروف یہ دونوں نقشے اللہ نے پیش کر دیا لیے ان دونوں آیتوں کے آئینے کے اندر دیکھ لو کون سی پارٹی ہے کون سی جماعت ہے اللہ نے نہ دیوبندی کا نام لیا نہ جماعت اسلامی کا نام لیا نہ قسیم نانتوی کا نام لیا نہ احمد رضا خان کا نام لیا نہ العلا مودودی کا نام لیا کہاں یہ کام کرو گے الائی کا سیر اللہ اللہ تم پر رحم کرے گا اور یہ کام کرو گے نس اللہ فنسی اور کہا کہ یہ اللہ کو بلا دیا اور اللہ نے ان کو بلا دیا اور اللہ جن کو بلا دے وہ عزت کی زندگی گزار سکتا ہے وہ شان و شوکت کی زندگی گزار مار سکتا ہے اس امت کی روح اس امت کی شان اور اس امت کی پہچان ہے من رام کو من کرن فل پل بھی کہ اپنے ہاتھ سے روکے پمن لم ستی فبیلی لسانی اگر دم نہیں ہے مرد کا بچہ نہیں ہے اس کے خاندان کے بارے میں اس کے حسب و نصب کے بارے میں ذرہ ایک پرسنٹ ڈاؤٹ ہے تو کم سے کم زبان سے روکے یا ملک کے حالات ساتھ نہیں دے رہے ہیں یا قبیلے کے حالات ساتھ نہیں دے رہے ہیں ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو دوسرا درجہ زبان سے روکنے کا ہے پملم پبھی قلب ہے اور اگر زبان سے نہیں روک سکتا آخری درجہ دل سے روکنے کا ہے کہ اللہ میں اتنا کمزور ہوں اور اتنا میں میںتا ہوں کہ مولا ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے نہیں روک سکتا لیکن اے اللہ میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں یہ گنہ کا کام کر رہے ہیں گناہ میں شریک نہ ہو گناہ کے اندر جو ہے گنہ گاروں سے کمپرومائز نہ کرے مصالحت نہ کرے بلکہ کہے اللہ سے اے اللہ میں برا مانتا ہوں بروں حضرت یوشا ابن نونی پیغمبر تھے بہت بڑے پیغمبر تھے اللہ نے کہا پیغمبر تیار ہو جاؤ تمہاری قوم کے ایک لاکھ افراد پر عذاب آنے والا ہے اور ان میں ساٹھ ہزار افراد بدکار ہیں اور چالیس ہزار افراد نیکوکار ہیں یوشا ابن نون نے کہا علیہ سلاۃ وسلام اے باری تعالی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ساٹھ ہزار افراد عذاب کا شکار ہوں اس لیے کہ وہ تیرے نافرمان ہیں اس لیے کہ وہ جو ہے آسی ہیں پیغمبر کے اور دین کے دشمن ہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ چالیس ہزار افراد جو پرہزگان ہیں ان پر کیوں عذاب آ رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ جب یہ گناہ کیا کرتے تھے تو اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا کرتے تھے ٹی وی گنا ہے کبیرا اور فضول خرچی گنا ہے کبیرا شادیوں کے اندر ویڈیو گرافی علامہ نکالے میں دیوبند کے فتوے کو مانتا ہوں دیوبند کو بڑا مانتا ہوں دیوبند کا شیخ الحدیث تصویر میں آتا ہے فوٹو میں آتا ہے پرہیز نہیں کرتا اور کوئی عذر نہیں ہے میں سینا ٹھوک کر دن کے اجالے میں کہتا ہوں کہ ہم دیوبند کی پوجا نہیں کرتے اور دیوبند میں پڑھنے پڑھانے والوں کو پیغمبر نہیں سمجھتے صاحب وہی نہیں سمجھتے ہم کہتے ہیں کہ تم نے شریعت کے خلاف کام کیا ہے تم جانو اور تمہارا کام جانے یہ ہونا چاہیے مومن کی شان یہ نہیں کہ ہم نے حضرت کو بڑا سمجھ لیا حضرت نے فوٹو کھچوایا تو حلال حضرت گیارہویں کے دعوت میں گئے تو حلال حضرت نے ربن کاٹا تو حلال حضرت نے بینک کے اے ٹی ایم کے پاس کھڑے ہو کر یہ دعا کی اے اللہ اس اے ٹی ایم کے اندر خیر و برکت نصیب فرما اس بینک کے اندر خیر و برکت نصیب فرما بینک میں خیر و برکت نصیب فرما یعنی اس امت میں ایسے بچے پیدا فرما جو بچے اپنی ماؤں کے کپڑے نکال کر ان کے ساتھ بلاکار کریں بینکوں میں کیا ہوتا صدقہ خیرات بیواؤں کی مدد مسجدوں کی تعمیر کیا ہوتا ہے بینک میں سود کا کاروبار ہوتا ہے اور بینک کے حق میں دعا کرنا اللہ بینک میں ترقی دے یعنی سود کے کاروبار میں ترقی دے اور سود کا عذاب اپنی ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ بلاکار کرنے کے برابر ہے ہم مانیں گے کہ تو استاد ہے ہم مانیں گے تو امام ہے ہم مانیں گے تو متقی ہے پرہزگار ہے لیکن اے ٹی ایم کے سامنے تو نے ربن کاٹ کر اے ٹی ایم کو پھول مالا پہنا کر اور اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کر کر تو نے شریعت کا کھلواڑا کیا تیری میری دوستی استاد شاگردی کا رشتہ اور پیری مریدی کا رشتہ یہ اسی وقت تک ہے جب تک کہ میرا رب راضی ہو اور یہ اسی وقت تک ہے جب تک کہ میرے محبوب راضی ہوں جب میرا اللہ کا ہو جائے گا میرے محبوب ناراض ہو جائیں گے تو کوئی اور ہے میں کوئی اور ہوں لنا امال برحکم امال تیرا امال تیرے ساتھ ہے میرے امال میرے ساتھ ہے اس عمل کے اندر میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا آج مسئلہ یہ ہے جس نے کسی کو استاد مان لیا جس نے کسی کو اپنا پیر مان لیا جو کام وہ کرے عورتیں اپنے سر کے بال پھیلائے اس کا پیر و مرشد ان بالوں پر چلے اپنی خانخواہ کے اندر اپنے آشرم کے اندر عورتوں کو رکھے کیمرے فٹ کرے اس کی پیٹ پر مارے اس کے سینے میں پھوکے حضرت کر رہے ہیں حضرت کر رہے ہیں نہیں حضرت کے کرنے کی کوئی حد ہے حضرت کے کرنے کی کوئی لمٹ ہے حضرت وہیں تک کر سکتے ہیں جہاں تک قرآن نے ڈھیلی ڈوری چھوڑ رکھی ہے جہاں تک حدیث نے ڈھیلی ڈوری چھوڑ رکھی ہے جہاں ڈوری ختم ہو جاتی ہے حضرت اس کے بعد شیطان بن جاتے ہیں حضرت اس کے بعد خبیز بن جاتے ہیں یہ حضرت نہیں یہ امام نہیں یہ محدث نہیں یہ جو ہے ولی نہیں یہ شیطان ہے شیطان گنخ شریعت کے اندر اللہ نے کلام پاک کے اندر صرف دو چیزیں فرمائیں پچیسویں پارے کے اندر فریق فل جنا و فریق فی السعیر دو ہی طبقے ہیں دو ہی طبقے ہیں دو ہی جماعتیں ہم نے جماعتوں کا نام دے رکھا یہ قادیانی ہے یہ مسلمان ہے یہ شیعہ ہے یہ بھورا ہے یہ حنفی ہے یہ دیوبندی ہے یہ بریلوی ہے یہ اسلامی ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہم نے قرآن نے کہا ان فل جنا و فریق قنف سعید قرآن کو ماننے والا جنتی ہے حدیث کو ماننے والا جنتی ہے قرآن سے نکل گیا تو جہنمی ہے حدیث سے نکل گیا تو جہنمی ہے صحابہ کے طریقے سے نکل گیا تو جہنمی ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کتنا اونچا مقام تھا اللہ تبارک تعالیٰ کا کئی مرتبہ آپ نے خواب میں دیدار کیا بہت اونچا مقام بہت اونچا مقام بہت اونچا مقام آپ کے مقام کے بارے میں آپ کے بلند مرتگی کے بارے میں آپ کی کرامتوں کے بارے میں آپ کی بزرگی کے بارے میں شک کرنا ایسا ہے کہ گویا کوئی مرد اپنی مردانیت میں شک کرے کوئی باپ اپنی اولاد کے بارے میں شک کرے کوئی اولاد اپنی ماں کے بارے میں شک کرے کہ ماں نے مجھے اپنے باپ سے نہیں جنا کسی اور سے جنا مسلم شخصیت لیکن جہاں دین کا مسئلہ آتا ہے جہاں خدا رسول کا مسئلہ آتا ہے جنگل میں جا رہے تھے نماز کا وقت ہو رہا تھا بادلوں کے اندر کھڑکھڑاہٹ گڑاہٹ پیدا ہوئی بجلی کی چمک آئی شیخ عبد القادر جیلانی میں اللہ ہوں آج سے میں نے تیرے اوپر نماز کو معاف کر دیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی جگہ میں ہوتا آپ ہوتے اس زمانے کا کوئی پگڑی اور لنگی والا ہوتا اس زمانے کا کوئی ملا ہوتا اس زمانے کا کوئی مدرسے کا محتم ہوتا اس زمانے کا کوئی قائد اور رہبر ہوتا تو اخباروں کے اندر میڈیا کے اندر زی نیوز کے اندر آج تک کے اندر بی بی سی کے اندر ڈھنڈورا پیٹا جاتا آج موسا علیہ سلاۃ وسلام سے اللہ نے جو بات کی موسا علیہ السلام جو خدا کو نہیں دیکھ سکے اس خدا کی تجلی کو میں نے بادلوں میں دیکھ لیا جو نماز سوا لاکھ پیغمبروں سے معاف نہیں ہو سکی صحابہ سے معاف نہیں ہو سکی محدثوں سے مفسروں سے معاف نہیں ہو سکی تو آج وہ کہنے لگے گا میڈیا میں کہ اللہ نے وہ نماز آ کر مجھے معاف کر دیا شیخ عبد القادر جیلانی اللہ نے آپ کو ولی اسی لیے بنایا تھا کتب اسی لیے بنایا تھا بزرگ اسی لیے بنایا تھا اللہ اللہ انہ لاہم یا کوئی ڈر نہیں تمہیں کسی کا کوئی غم نہیں تم صاحب ایمان ہو تم متقی ہو تم فرق کرنے والے ہو شیطان کی کڑک میں اور اللہ کے نور میں تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھے وہ بزرگ تھے انہوں نے کہا خبیص ملون پیغمبر سے میدان جنگ میں عہد میں بدر میں ہنین میں تبوک میں میرے محبوب سے نماز معاف نہیں ہوئی اور ان کے ادنا غلام سے تو نماز معاف کرواتا ہے نکل جا کبھی شیطان تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے ایمان کا چشمہ ہو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی فراست ہو تو تب ہم پکڑ سکتے ہیں کہ یہ میرا استاد یہ میرا پگڑی والا یہ میرا لنگی والا یہ میرا جبے والا یہ میرا دستار والا یہ میری خانقاہ کا گدا نشین گدا ہمیں دھوکہ دے رہا ہے اگر ایمان کا چشمہ نہیں لگائیں گے تو پھر کہیں گے کہ صاحب دیکھو اللہ ہم سے بات کر رہا ہے اب شیطان نے کہا کہ دھوکے میں میرے دھوکے کو پہچان لیا تو شیطان نے کہا کہ ایک کام کرو جاتے جاتے حضرت کو دھوکہ دے ڈالے کہا کہ عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا حضرت شیخ عبد القادر ہے تجھ پر کمینے میرے علم نے نہیں میرے خدا نے مجھے بچایا میرے اللہ نے مجھے بچایا جاتے جاتے اس طریقے سے کئی رنگ میں کئی روپ کے اندر کئی شکلوں کے اندر یہ شیطان مردود اور شیطان ملون دھوکہ دینے کے لیے آتا ہے اس امت محمدیہ کے ہر ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ بھلائیوں کا وہ حکم کرتے رہے جس چیز کو دیکھیں سنت اس کی وہ دعوت و تبلیغ کرتے رہیں یہ مولویوں کا کام نہیں ہے یہ استادوں کا کام نہیں ہے یہ شیخوں کا کام نہیں ہے ہر ہر فرد آپ بھی امتی ہیں آقا کے میں بھی امتی ہوں آپ اپنی حیثیت کے مطابق دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں گے میں اپنی حیثیتوں کے مطابق دعوت مجھے ممبر ملا ہے میں ممبر سے بول رہا ہوں آپ کو دکان ملا ہے آپ دکان سے بولیں اس کو رکشا ملا ہے وہ آٹے رکشے سے بولے گا اس کو ٹیکسی ملی ہے وہ ٹیکسی سے بولے گا اس کو گورنمنٹ ملازمت ملی ہے وہ گورنمنٹ ملازمت سے ملے گا حجام حجامی کے راستے سے بولے گا ٹیلر ٹیلر کے راستے سے دعوت و تبلیغ کرے گا یہ کوئی ایک جو ہے کھوٹے سے بدی ہوئی چیز نہیں ہے کہ مولوی کا کام ہے صاف بولنے کا مولوی کا کام ہے امر بالمعروف معروف کرنے کا اور نہیں انل منکر کرنے کا من من کو من کرنگ ہو بھی یدی کہ تم میں کا کوئی آدمی یہ نہیں کہا تم میں کا کوئی امام تم میں کا کوئی عالم تم میں کا کوئی پرہیزگار تم میں کا کوئی بڑا یہ نہیں کہا تم میں کا کوئی آدمی اگر برائی کو دیکھے تو وہ روکے وہ روکے اپنے ہاتھ سے فملم استطی فبی لسانی ہی کہیں گے کہ جھگڑا ہو جائے گا اختلاف ہو جائے گا ایک بات کان کھول کر سن لو اور اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن اور حدیث کا ٹھپا لگا دو دنیا میں فساد جو ہوتا ہے کفر سے ہوتا ہے دنیا میں جو بگاڑ آتا ہے وہ نفاق سے آتا ہے اور دنیا کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں خدا رسول کی نافربانی سے ہوتی ہیں سنت سے نہیں ہوتی دنیا کا سب سے بڑا خبیر اور دنیا کا سب سے بڑا شیطان مردود و ملون ہے کہ جو یہ بات کہتا ہے کہ سنتوں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے سنت تو بگاڑ کی چیز ہے سنت کس کی چیز آخا کا عمل سنت کیا ہے آخا کا قول سنت کیا ہے آخا کا جسم مبارک سنت کیا ہے آخا کی نگاہ سنت کیا ہے آخا کے کان سنت کیا ہے آخا کا دن سنت کیا ہے آخا کی رات سنت کیا ہے آخا کی اجتماعی انفرادی زندگی آج جو کہتا ہے کہ سنتوں کو زندہ کرنے سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ آخا پر الزام لگاتا ہے کہ آخا آپ کی وجہ سے کائنات میں بگاڑ آ رہا ہے پرانے شریف میں سور منافقون کے اندر اللہ کہتے ہیں ولی اللہ عزت ولی رسول ہی عزت یعنی بگاڑ نہیں ہوگا عزت ملے گی اللہ کو اللہ کے رسول کو ولی مومنین جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تابے داری کرتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں آگے کہا ولا کنل لا یعلمون یا منافق ہوتا وہ نہیں جانتا بولو نا کبھی داڑھی کے بارے میں فساد ہو جاتا ہے جہیز کے بارے میں بولو نہ کو کیمرے کے بارے میں بولو نہ کو تصویر کے بارے میں بولو نہ کو سنت کے بارے اچھا لوگ مسلحت کا نام لیتے ہیں حکمت کا نام فساد سے ڈرتے ہیں ایک مرتبہ اس کی جو روح کو آنکھ مار کر دیکھو اس کی بیٹی کو چھیڑ کر دیکھو اور کہو کہ صاحب حکمت سے کام لو مچھلی اس سے بگاڑ ہو جائے گا اس کی کھڑکی کو توڑ کر دیکھو اس کے گھر کے دیوار پر کر دیکھو تیرے نبی کی سنت تیرے اللہ کا دین تیرے گھر کے اینٹ اور پتھر سے گیا گزرا کہ اس پر کوئی پان کی پیک تھوک دے تو دنیا کا جنگر اور دنیا کا چوہا اور دنیا کا کیڑا مکوڑا پہلوان اور رستم بن جاتا ہے اور دین کے مت نہیں صاحب یہ دلوں میں جوڑ ہونا دلوں کے اندر محبت ہونا ایسا سب نہیں کرنا جا کر حرام کا کھا لینا جا پیشاب پی لے پاخانہ کھا لے جا بت پرستی کر لے ایک آدمی بڑے کا گوشت نہیں کھاتا آپ نہیں کھاتے طبیعت کی بات ہے حلال حرام کی وجہ سے نہیں طبیعت کی وجہ سے میں نے دعوت دی بڑے کا گوشت میں نے میرا دل رکھنے کو ہی کھاتا ہے کیا صاحب نہیں حضرت معاف کرنا میں نہیں کھاتا آپ سگریٹ پی رہے ہیں میں آپ کے گھر آیا آپ نے اپنے لیے سگریٹ جلایا اور ایک سگریٹ جلا کر مجھے دیا میں کیا آپ کا دل رکھنے کے لیے سگریٹ پی لیتا ہوں نہیں حضرت معاف کرنا نہیں معاف کرنا میں چاہ نہیں پیتا معاف کرنا میں پیپسی نہیں پیتا دنیا کے معاملے میں دلوں کی رعایت نہیں اور آقا کا دین اتنا گھٹیا جس دین کے لیے میرے محبوب نے مکت المکرمہ کو جاتے ہوئے کہا اے مکہ تو مجھے عزیز تھا لیکن دین کی وجہ سے آج میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو اس وقت یہ بات کہی جب بیٹے نے کہا ابا تلوار کے نیچے آپ کا سر آ گیا تھا لیکن میں یہ سوچا کہ میرا باپ ہے میں نے چھوڑ دیا صدیق اکبر جس کو آخا نے سنت دی اور قیامت تک ممبر و محراب سے یہ صدا نکلتی رہے گی اور ہم امتی بھی امتی ابو بکر میری امت کے اندر سب سے زیادہ نرم دل حضرت صدیق اکبر ہیں فرمایا وہ نرم دل صدیق اکبر بیٹے وہ کفر کی بات اور اسلام کی بات یہ ہے کہ اگر تلوار میری ہوتی سر تیرا ہوتا میں تیرے سر کو ختم کر دیتا یہ ہے اسلام کا جذبہ یہ ہے ایمان کے لیے مر مٹنے والی بات اس میں کوئی رعایت باپ گھر سے نکالتا ہے بیوی لات مارتی ہے اولاد بچھڑتی ہے ملک والے چھوڑتے ہیں میرا اللہ مجھ سے راضی میرا نبی مجھ سے راضی ہمیں دنیا کے فتوے کی سرد کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا والے ہمیں کہیں کہ بھائی تم متقی ہو پر ہمارا اللہ ہمیں کہہ دے گا ہمارے محبوب ایک محبت کی نگاہ سے دیکھ لیں گے ول اصب انسان الفی خسر اللہ نے کہا میں زمانے کو گواہ بنا کر زمانے کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں ان انسان تمام کے تمام آدمی گھاٹے میں مالدار بھی غریب بھی امیر بھی مجبور بھی حاکم بھی محکوم بھی بادشاہ بھی رعایا بھی مرد بھی عورت بھی بڑے بھی چھوٹے بھی مشرق والے مغرب والے شمال والے جنوب والے ان انسان امام شافی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میرا اللہ کلام پاک کو نازل نہ کر کر صرف سور اثر کو نازل کرتا تو انسانوں کی ہدایت کے لیے یہی ایک صورت کافی تھی ان انسان لفی خسر ہر فرد گھاٹے میں ہے مگر الدین آمن عامل الصالحات مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے جنہوں نے نیک کام کیا بتواسو بالحق ایمان لا کر نیک کام اے اس کی خبر کی جھڑتی انہیں دے لیتا کیا با ضرورت بیچا میں جانے کی نہیں یہ امت کی زبان نہیں ہے یہ امت کی زبان ہاتھ پکڑ کر روکنا ہے مجاہدوں کو گالی دی جا رہی ہے علماء کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں اکابرین کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں تیری اماں کی گالی کتنی تو برداشت کرے گا تیری لنگی کھینچی جائے تیرے شان میں گستاخی کی جائے کتنا تو بر... نہیں اس امت کی شان ہے کہ وہ اکابرین کی گستاخیوں کو برداشت نہ کرے پیغمبروں کو گالیاں دیں مجاہدوں کو گالیاں دیں اولیاء کو گالیاں دیں وہ دہشت گردی کے اندر جہاد کے اندر فرق نہ کریں وہ ظلم کے اندر ظالم کو وہ انصاف والا کہے اور انصاف والے کو وہ ٹیلرسٹ کہے مسلمان خاموش رہے مسلمان ڈرنے والا نہیں ہے مسلمان پیچھے قدم ہٹانے والا نہیں ہے حملہ کرنے والے حملہ کریں بم ڈالنے والے بم ڈالے جھوٹے خداؤں کے سامنے مسلمان تو اس وقت بھی نہیں ڈرتا جب مسلمان کے سامنے دجال آ کر جنت دکھاتا ہے جہنم دکھاتا ہے جب دجال آ کر زندے کو مردہ کرتا ہے اور مردے کو زندہ کرتا ہے مسلمانوں تم دجال سے نہ ڈرنے والے جنت کو اس کی جھوٹی جنت اور جھوٹی جہنم کو دیکھ کر مسلمانوں دجال کا کرشمہ کہ وہ مردے کو زندہ اور زندے کو مردہ کرتا ہے وہ سمندر کو سکاتا ہے وہ آگ برساتا ہے وہ بادل برساتا ہے تم اس کے کرشموں کو دیکھ کر طاقتوں کو دیکھ کر اسے تھوکنے والے آج جھوٹے خداؤں اور جھوٹے پیر پیغمبروں کے سامنے سرے تسلیم کم کرتے ہو تم نے کون سا کلمہ پڑھ رکھا ہے آمن تو بلّہ و ملائی کدی پڑا ہے آمن تو بلّہ و مشائقی پڑھا پڑا ہے آمن تو بلّہ وہ اولیائی ہم جو ہے ہمارے پیر و مرشد جو کہیں گے ہم دجال کے کرشموں کے اوپر پیشاب پھینکنے والے تھوکنے والے ہم دھوکے میں آنے والے نہیں دنیا کے ایک علاقے میں وقت کے جھوٹے خدا ڈرا اس نے ایک طیارہ چھوڑا اور اس خبیص کی اتنی ہمت نہیں کہ اس میں پائلٹ بٹھائے ریموٹ کنٹرول سے بغیر بنا پائلٹ کے چلنا والا ڈراؤن نام کا طیارہ چھوڑا اور اپنی جگہ پر بیٹھ کر ٹھکانوں پر بمباری کرنے لگے اب لوگ کہنے لگے بھائی ایمان کا نام لیتے تھے تمہارا خدا کہاں گیا اسلام کا نام لیتے تھے جہاد کا نام لیتے تھے شہادت کا نام لیتے تھے مسلمانوں کی زبان اس ہندوستان کے اندر تحریر لکھنے والے اور مضامین لکھنے والوں کی زبان دیکھو بھائی ڈرون حملہ کر رہا ہے یہ گاواں چھوڑ کر بھاگ رہی بستیاں چھوڑ کر بھاگ رہی ان کے گھر برباد ہو رہی ان کے مسجد شہید ہو رہی ان کے مدرسے شہید ہو رہی نہیں مسلمان ایسے ڈراؤن سے ایسے حملوں سے ڈرنے والا نہیں جو بوڑھا تھا وہ کہنے لگا ہم نے جوانیوں کی بہاریں دیکھ لی ہم نے زندگی کے امنگوں کو پا لیا اب تو موت کے قریب تھے اے ڈراؤن تو نے ہمیں مارا تو کون سا کمال کیا ہمیں وقت سے پہلے تو نے جنت پہ پہنچا دیا بوڑھوں نے یہ کہا ہم ثابت کریں گے جوانوں نے کہا اس گندی دنیا کے اندر خدا نہ کرے یہ جوانی کے قدم بہک جائیں کہیں ڈگمگا نہ جائیں کہیں حسن کے غلط کرشموں کی وجہ سے یہ نگاہیں پھسل نہ جائیں اے ڈرون تیرا شکریہ کہ تو نے وقت سے پہلے ان گندی ناپا خبیص عورتوں سے چھٹکارا دلا کر وہ تڑپتی مچلتی جنت کی حوروں سے تو نے ہمیں ملا دیا اگر تو نہ ہوتا ڈرون تیرا حملہ نہ ہوتا تو اس دنیا کے اندر نہ جانے ہمیں کون سی مصیبتیں آتی کون سی گندی عورت ہماری زندگی میں آتی تو کھڑی جوانی میں ایک گندی عورت کو ہماری زندگی میں لانے کے بجائے تو نے ہمیں جنتی ہور سے ملا دیا یہ مومن کی زبان ہے وہ حالات سے ڈرتے نہیں ہیں بچوں نے کہا کہ پھول کھلنے کے لیے کلی بنتا ہے اور ایک مدت چاہیے اے ڈرون تیرا شکریہ کہ ہم ابھی کلی تھے ابھی بیج تھے تو نے بم برسایا اور ہماری مہک کو عالم کے اندر بہکا دیا کوئی نہیں ڈرنے والا یہ اللہ کی نعمت ہے شہادت یہ اللہ کی نعمت ہے اللہ کے راستے میں مر جانا اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش رہا یہ دنیا والوں کی نگاہ ہے کہ دنیا والا یہ سمجھتا ہے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا ہے نرسیں آ رہی ہیں رپورٹ لکھ رہی ہیں اس کے گراف اپ ڈاؤن ہو رہا ہے اس کی دل کی دھڑکن ڈاؤن ہو رہی ہے پیشاب خطا ہو رہا ہے پاخانہ نکل رہا ہے ڈاکٹر حیران پریشان ہے سرجن آ رہا ہے جا رہا ہے رشتے دار جو ہے آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں اور قربانی کے بکرے کے سر پر ہاتھ رکھ کر صدقے کے بکرے کے صدقے پر ہاتھ رکھ کر مدرسے کو یتیم خانے کو دیا جانے کی فکریں کی جا رہی ہیں حیران پریشان ایڑیاں رگڑ رگڑ کر پیشاب خطا کر کر پاخانہ خطا کر کر اور دنیا کے نغمے گا کر جان چھوڑ رہا ہے اور اس لاش کو سفید کفن کے اندر ڈال کر اور ایک خوبصورت جنازے میں سجا کر اور ایک تیز رفتار ایمبولینس کے اندر آگے پیچھے پھول کی مالائیں ڈال کر لے جائی جا رہا ہے تو دنیا کی نگاہ یہ دیکھ رہی ہے کتنا خوش نصیب جنازہ ہے کہ پھولوں میں مہک کر جا رہا ہے کتنا خوش نصیب جنازہ ہے جو خوشبو میں معطر ہو کر جا رہا ہے اور ایک ڈرون کا حملہ ہے بچے پر پڑا عورت پر پڑا بوڑھے پر پڑا نوجوان پر پڑا اس کا خیمہ خیمہ ہو گیا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو دنیا کی جو منافق کی نگاہ ہے وہ یہی کہے گی یہ قیمہ ہو گیا بے موت مر گیا اور یہ پھولوں میں جا رہا ہے کیا مسلمان اگر تو ایمان کا چشمہ لگائے گا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا چشمہ لگائے گا تو تو دیکھے گا ایمبولینس میں جانے والا لاشا پھولوں میں اور عطر کی خوشبو میں نہائی ہوئی لاش اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہے وہ تڑپ رہی ہے وہ مچل رہی ہے اور وہ دنیا میں دوبارہ آنا چاہتی ہے اور وہ جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے کہیں آنکھ کہیں ہاتھ کہیں پیر اور خیمہ بنا ہوا کوئی اس کا پرسان حال نہیں آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں میں اس کی روح کو لوں گا میں اس کی روح کو لوں گا اللہ فرمائیں گے روح دینے کے وقت جب نہیں آئے تو روح لینے کے وقت تم نہیں آ سکتے یہ روح اتنی مبارک ہے فرشتوں ہٹو اس روح کا استقبال ہم کریں گے بتاؤ کون سا جان کون سی جان اچھی ہے کون سا راستہ اپنا ہے یہ کون سی زندگی گزار رہے ہو دنیا کے کتے بن کر اولاد کے غلام بن کر جورو کے غلام بن کر ایک مرتبہ نکال کر دیکھو میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اس راستے میں کیا مزے آتے ہیں اس راستے میں کیا لطف آتا ہے دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ جسم کے سے اڑ چکے ہیں لیکن آنکھ دیکھ رہی ہے کہ جنت کی ہورے مچل رہی ہیں آنکھ دیکھ رہی ہے کہ جنت کا رضوان استقبال کرنے کے لیے تیار ہے آنکھ دیکھ رہی ہے کہ زمین و آسمان اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں موت کا وقت برحق ہے موت دو وقت نہیں آتی موت وقت سے پہلے نہیں آتی موت ٹلتی نہیں کیا وہ موت پسند کرو گے جس میں نرسیں گندی نرسیں نرسیں بدکار نرسیں تمہارے آنکھوں کے سامنے پھر رہی ہو اور کلیما نصیب نہ ہو کیا وہ موت پسند ہے کہ سرجن تمہارے سامنے پریشانی کے اندر ڈال دیا ہو کہ جتنی کوشش کرنا تھا ہم نے کر لیا اور جتنی تدبیریں کرنی تھی ہم نے کر لی اب اس کے بعد تم جانو خدا جانو اب بل ادا کرنے کی اور ڈسچارج ہونے کی کوشش کرو بستر ناپاک ہو رہا ہے چڈی ناپاک ہو رہی ہے وقت دو بار موت دو بار تو نہیں آ رہی ہے کیا یہ موت بہتر ہے یا وہ موت جو اللہ کے راستے میں ہو امر بالمعروف کے لیے ہو نہیں انل منکر کے لیے ہو نوجوانوں سلطان صلاح الدین ایوبی بن کر دکھاؤ ٹیپو سلطان شہید بن کر دکھاؤ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اس زندگی میں جو مزے ہیں اس زندگی میں جو لطف ہے اس زندگی میں جو راحت ہے تم جب قدم رکھو گے تب تمہیں احساس ہوگا یہ دنیا کی باتیں نہ مانو بھائی دنیا بھائی مل جل کر گزارنا اسے بھی خوش کرنا اسے بھی خوش کرنا کیسا ہے ویسا چلا لینا ہمیں ہماری نماز کو دیکھ لے ہمیں نماز پڑھ لینی کیا ہمیں روزہ نہیں نہیں نہیں یہ امت محمدیہ کی زبان نہیں ہے میرے بھائی یہ امت محمدیہ حضرت خنسا کی اولاد ہے امت محمدیہ حضرت معاذ اور معاوض ہے امت محمدیہ حضرت خالد ابن ولید کا دوسرا نام ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس کے اندر ایران کو فتح کرنے کے لیے گئے اور بات چیت کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جاؤ ایران کے رستم سے بات کرو ایران اس وقت کا امریکہ تھا ایران اس وقت کا رشیا تھا ایران اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی ایران اس وقت کا جھوٹا خدا تھا ایران کی پوجا کی جاتی تھی لیکن جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو اور جس کے دل میں آخرت کا خوف ہو ولا یخافون اللہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے پر سوار ہوئے اور خستہ حالت کا گھوڑا ٹوٹی ہوئی تلوار اور یہ ایران کا رستم اپنے دربار کو سجائے ہوئے مہکائے ہوئے قیمتی قالین بچھا کر قیمتی گاؤں تکیا لگا کر بڑے بڑے اس زمانے کا جو ڈیکوریشن قیمتی ہو سکتا تھا حضرت مغیرہ کو مروب کرنے کے لیے کون سی تم فقیری زندگی گزار رہے ہو کون سی تم غربت والی زندگی آؤ ایران تمہیں ویلکم کہے گا آؤ تمہیں رستم جو ہے خوش آمدید کہے گا مرحبا کہے گا چھوڑ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی مروب کرنے کے لیے سب کچھ سجایا تھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر اس ٹوٹی ہوئی تل تلوار کے ساتھ رستم کے سامنے گئے گاؤں تکیے کے اندر تلوار کو ٹیکا اپنے گڑگے سے جو ہے رستم کے گڑگے کو ملایا اور رستم یہ سمجھ رہا تھا یہ غریب کا بچہ یہ پیمن لگے کپڑے پہننے والا یہ ٹوٹی تلوار لانے والا اس دربار کو دیکھ کر ڈر جائے گا اور اس کے جو ہے کمکموں کو دیکھ کر اور اس کے دبدبے کو دیکھ کر مروب ہو جائے گا لیکن مغیرہ کے دل میں آخرت کا خوف تھا انہوں نے جنت کو دیکھا ہوا تھا جنت کے باغات کو دیکھا ہوا تھا ہوروں اور غلمانوں کی باتوں کو سنا ہوا تھا اور رستم کا دربار ایک پیشاب کے قطرے سے اونچا نہیں لگ رہا تھا گڑگوں سے گڑگے ملائے اور ملانے کے بعد کہا کہ رستم میں سمجھ رہا تھا کہ تم بڑے اخلمند آدمی ہو لیکن آج لگ رہا ہے کائنات میں تم سے بڑا گھامڑ اور بے وقوف کوئی نہیں ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کرتے ہو یہ ہمت کہاں سے آئی یہ جرت کہاں سے آئی یہ جرت پیدا کرو یہ ہمت پیدا کرو وغیرہ ابن شعبہ کی قوت ایمانی پیدا کرو قوت گویائی پیدا کرو حجاج ابن یوسف جو کسی کا بول برداشت نہیں کرتا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما گئے اور جانے کے بعد کہا حجاج کعبے کو ڈھانے والے علماء اولیاء اللہ کو صلحہ کو قتل کرنے والے کیا تجھے اپنے انجام کا پتہ ہے کہ تیرے دنیا میں کیا انجام ہوگا مرنے کے بعد کیا انجام ہوگا یہ صحابہ کرام کی شانتی یا اولیاء کرام کی شانتی کیا امام احمد ان حمبل رحمت اللہ علیہ کے پیٹ پر کوڑے مارے گئے تو اس زمانے کے علماء نے کہا ایک کوڑا دنیا کے کسی طاقتور جانور پر پڑتا ہاتھی پر پڑتا گھوڑے پر پڑتا اون پر پڑتا زیبرے پر پڑتا کہا کہ اس کا انتقال ہو جاتا اتنے قیمتی کوڑے اور اتنے زبردست کوڑے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو مارے گئے کیا انہوں نے باطل سے کمپرومائز کر لیا کیا باطل سے صلح کر لی کیا باطل کے سامنے جھک گئے کیا وہ بعض لیا مرون معروف منکر کا نمونہ نہیں بنے رہے کیا من رام کو من کر فل کا جیتا جاگتا نمونہ نہیں بنے رہے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سپریم کورٹ کا جج بنایا جا رہا تھا اور اس وقت اس کو غلط فیصلے دینا تھا کہا کہ جیل میں جاؤں گا مر جاؤں گا کیا زہر دے کر آپ کو شہید نہیں کیا گیا کیا آپ کے جنازے کو جو ہے جیل خانے سے نہیں نکالا گیا کیا آپ کے جنازے کو دیکھ کر ہزاروں کافروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیوا نہیں پڑا کیا باطل کے سامنے جھک گئے حضرت شاہ ولی اللہ محدث زہلی رحمت اللہ علیہ کے انگوٹھوں کو انگلیوں کو نہیں کاٹا گیا کیا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو بالا کوٹ کی پہاڑیوں کے اندر جسم کے ٹکڑے سکو نے نہیں کیا میری زندگی کے اندر پوری تاریخ کے اندر ایک مثال بتاؤ کہ کوئی مسلمان مسلمان صحابی اور کوئی مسلمان ولی اور کوئی مسلمان نمائندہ کبھی باطل سے صلح کی ہو اور باطل کے سامنے جھکا ہو مسلمانوں تمہیں غلط سبق پڑھایا گیا ہے غلط پاٹ پڑھایا گیا ہے کہ باطل سے صلح کرو سب کو خوش رکھو حضرت مولانا سید ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ تھے ابھی حال ہی میں حضرت ہم سے جدا ہوئے تمل ناڈ کے اندر آبور میں حضرت مولانا مفتی محمد سبیل صاحب ہیں ایک مدرسے کے ذمہ دار ہیں رفیق العلوم مدرسہ ہے اس کے ذمہ دار ہیں حضرت کے آخری سفر میں آخری مجلس میں حضرت سے انہوں نے جو سوالات کیے اس کو انہوں نے کتاب کے اندر نقل کیا ہے اور اس کتاب کو حیدرآباد کے قالم حضرت مولانا عبد القوی صاحب جو ایک مدرسے کے ذمہ دار ہیں امر معروف نہیں انل منکر اور خاص طور سے حضرت مولانا ابرا الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات کو نقل کیا ہے میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں حضرت مولانا مفتی سبیل صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا ابرا الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میری اور آمبور کی ایک مسجد کے امام صاحب کی آخری ملاقات تھی اس ملاقات کے اندر میں نے یہ کہا غور کریں ایک ایک لفظ پر ایک ایک جملے پر کہ حضرت یہاں کے علماء بھی یعنی ساؤتھ انڈیا کے جنوبی ہندوستان بنگلور کے مدراس کے کیرلا کے خاص طور سے یہاں کے حالات کے بارے میں کہا کہ یہاں کے علماء بھی یہاں کے خواص بھی خواص بڑے بڑے سر والے بڑی بڑی پگڑیاں والے وہ کہتے ہیں کہ فرقوں کو چھیڑو نہیں باطل فرقوں سے مزاحمت مت کرو فتنے پیدا ہو جائیں گے لڑائیاں پیدا ہو جائیں گی جھگڑے پیدا ہو جائیں گے اختلاف پیدا ہو جائیں گے اور امت کو اختلافات سے بچانا ہے امت کو فتن میں ایک باپ کی اولاد ہوں تو میں آپ کو حوالہ بتاؤں گا جمعہ کے بعد مولانا عبد القوی صاحب کی مرتب کرتا کتاب امرویل معروف نہیں انل منکر اور مفتی سبیل صاحب کا یہ واقعہ اس کتاب کے بالکل آخری صفحے کے اندر کندہ ہے نقش کیا ہوا جو کہتے ہیں نا نہیں چھیڑنا کیا ضرورت ادارے کے بارے میں بولنے کی کیا ضرورت فلاں عالم کے بارے میں بولنے کی یہ سوال اللہ کے فضل سے مفتی سبیل صاحب نے جو ہے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کیا اور حضرت کی شان ہم جانتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا مجھے سب اگر برائی ہو اور حضرت دے کے ہو نہیں سکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ نے اتنی شان بلند کی اتنی شان بلند کی کہ کبھی آپ نے برائی کو دیکھا ہو اور ٹوکا نہ ہو بہت حضرت کو فکریں تھی کہ اس امت کے اندر امر بالمعروف معروف کی جماعتیں ہیں اس امت کے اندر نہیں انل منکر کی بھی جماعت ہونی چاہیے حضرت کو بڑی فکریں تھیں اللہ نے عمر وفا نہیں کرائی حضرت دنیا سے پردہ فرما گئے ورنہ حضرت اپنی آخری عمر کے اندر علماء کی جماعتوں کو بنا کر نکالا کہ امر بالمعروف کی جماعتیں جو تبلیغی جماعت ہے وہ نماز کو بلاتی ہے وہ مسجد کو بلاتی ہے وہ ذکر کو بلاتی ہے وہ مدارس کو بلاتی ہے یہ اس امت کا ایک فریضہ ہے امر بھی معروف لیکن نہیں یعنی من کر یہ جماعت نہیں کرتی حضرت نے کہا ہم اس کو کچھ نہیں کہتے اسے اپنا کام کرنے دو ہم نہیں انل یعنی منکر کی جماعت بناتے ہیں بہت حضرت کے اندر جذبہ تھا سکندر آباد اسٹیشن جب حیدرآباد کے لیے گئے آپ اترے فجر کی نماز سے پہلے پہلے اتر گئے نماز با جماعت پڑھنا تھا سکندر آباد ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک جو ہے مسجد تھی لیکن وہ مسجد کٹر بریلویوں کی مسجد تھی قدم قدم پر پلر پلر پر تھا کہ تبلیغی جماعت کا دیوبندی کا آنا یہاں منع ہے یہاں باز و نصیحت کرنا منع ہے یہاں کمیٹی کی اجازت کے بغیر کچھ کرنا کچھ چندہ کرنا کچھ جو ہے بات کرنا منع ایک ایک پلر پر پلر کی جو ہے تعداد کم تھی اور یہ لکھی ہوئی تحریروں کی تعداد زیادہ تھی حضرت مولانا گئے اور دیکھا کہ یہاں پر کلام پاک پتھر پر ماربل پر بڑی بے دردی کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں کہا مولانا عبد القبی صاحب فرماتے ہیں حضرت کا مزاج یہ ہے کہ حضرت برائی کو دیکھتے ہیں تو روکتے ہیں اور خاص طور سے کلام پاک سے بڑی محبت اور کلام پاک کو اس بے دردی سے رکھا گیا اور یہاں پلر پلر پر اعلان اور یہاں قدم قدم پر احتیاط یہاں جان جانے کا خطرہ مار بھگانے کا خطرہ دیوبندیوں کے لیے نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا تبلیغ کا اعلان نہیں اور کسی قسم کی تقریر کا تقریر کی اجازت نہیں لیکن دل میں جذبہ ہو دل میں محبت ہو کام کرنے کا اللہ کی مدد آتی ہے یہ سب ہمارے بنائے ہوئے بہانے ہیں کہ بھئی کتنا ہو جائے گا جھگڑا ہو جائے گا لڑائی ہو جائے گی ہم کہیں گے ایسا ہو جائے گا ویسا نہیں سنت میں برکت ہے دل میں تڑپ ہو دل میں جذبہ ہو اللہ کی مدد اللہ کی نصرت آتی ہے حضرت مولانا عبد القوی صاحب فرماتے ہیں میں حیران پریشان حضرت کا مزاج نہیں انیل من کر یعنی برائی کو روکنا اور مسجد کا ماحول یہ ایک جملہ کوئی کہے گا کان پکڑ کر باہر کر دیا جائے گا دیوبندی اور وہ بھی خالص حضرت تھانوی کا خلیفہ اللہ اکبر یہاں دو ضد یہاں سانپ اور مکش جمع ہو گئے یہاں زمین و آسمان ایک ہو رہے ہیں یہاں دن اور رات ایک ہو رہے ہیں یہاں میٹھا اور کڑوا ایک ہو رہا ہے اب ہوگا کیا اے اللہ تیری پنا اے اللہ رحم کر رہا حضرت فرماتے ہیں بہت ڈر رہا تھا بہت ڈر رہا تھا سلام سلام پھیرا امام صاحب نے حضرت کھڑے ہو گئے بھائیوں بزرگوں میرے عزیز دوستوں میں بڑے درد کے ساتھ اور دل کے اندر بڑی حضرتوں کے ساتھ آپ سے دو ایک منٹ ایک بات کہنا چاہتا ہوں حضرت کی شخصیت تھی دل میں تڑپ یہ نہیں کہ ہم دین کی بات کر کر لوگوں کو نیچا کریں ہم جو ہے اونچے ہو جائے محبت میرے ساتھ یہ بھی جنت میں آ جائیں یہ بھی بدت سے پرہیز کر لے یہ بھی سنت پر عمل پیرا ہو جائے اللہ راستے کھولتے ہیں اللہ راستے کھولتے ہیں نہ ہونے کے ماحول میں حضرت کھڑے ہوئے کہا کہ دیکھیے آپ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس مسجد کے اندر بریلیوں کی مسجد تھی تھیوں کی ہر مسلی کے لیے ایک جانی ماس تھا کہا کہ آپ حضرات کے لیے جانی ماس ہے کہا ہے کتنا کہا ایک اور امام صاحب کے لیے عموماً مسجد میں محراب میں امام صاحب پر ڈبل تربل چار ایسا جو ہے مسلح رکھے ہوئے رہتے ہیں جانی ماز رکھا ہوا آتا ہے کہا کہ بتائیے کہ امام صاحب کے لیے تین رکھے ہوئے بتاتے کیوں نہیں تو لوگوں نے جو ہے منڈیاں ہلائی چہرہ ہاں ہاں امام صاحب کے لیے فرمایا کہ آپ کے ظاہری امام کو آپ نے تین مسلے دیے اور اللہ کے قرآن کو بغیر لحاظ کے رکھ دیا دیکھو میں غریب آدمی ہوں مسافر آدمی ہوں اور آدمی جتنا بھی مالدار ہو صاحب حیثیت ہو اگر وہ سفر میں جاتا ہے تو شریعت کہتی ہے فقہ کہتا ہے کہ حالات کبھی ایسے آ جاتی ہے کہ اسے لینا جائز ہو جاتا ہے پھر بھی اللہ کا قرآن تڑپ رہا ہے اللہ کا قرآن بغیر لباس کے ہے امام امام کو تین تین مسلح دو دو جو جو ہے تم کپڑے عزت کے لیے اور جس کی وجہ سے امام بنا کیوں بنا اس کے سینے میں قرآن ہے اسی لیے تو امام بنا اس قرآن کو تم بغیر کپڑے کے رکھ دو میں غریب آدمی میرے پاس جو کچھ ہے میں ہدیہ کرتا ہوں اللہ کے لیے آپ اس کے کپڑے پہنا دیں تو ذمہ دار تھے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا حضرت آپ پردیسی مسافر ہمارے مہمان ہم دل آنکھوں میں آپ آپ کو بٹائیں گے گے کیوں یہ کام کریں فوراً اسی وقت مسجد کے خدام کو حکم دیا جاؤ پلا جگہ پر کپڑا رکھا ہوا ہے پلا جگہ درزی ہے اس کو بلا کر لے آؤ اور اس کے لحاظ سیو اور اس کی عزت دیو تو یہ آدمی اگر میں یہاں بولیا تو فساد ہو جائیں گا نا گڑبڑ ہو جائیں اللہ سے مانگو اے اللہ اس امت کو اور میرے بھائیوں کو میں جہنم میں جانا دیکھتا پسند نہیں کر سکتا حضرت مولانا کلیم اللہ صدیقی صاحب دامد برکاتم جو پھلت کے رہنے والے جانتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام حضرت بہت اونچے کام میں کر رہے ہیں بہت اونچے انداز میں اور ہم تو یہ چاہتے ہیں ہندوستان کا ہر عالم حضرت کے نقش قدم پر چلے اور ہر مسلمان حضرت سے فیض یافتہ ہو حضرت سے تربیت حاصل کرے فرماتے ہیں کہ یہ دائیا کیوں پیدا ہوا کہ غیر مسلموں میں میں دعوت و تبلیغ کا کام کروں غیر مسلموں تک اسلام پہنچاؤں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ہوائی جہاز میں فارن کا کہیں سفر کر رہا تھا اب فارن کے ہوائی جہاز کے اندر تو جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں وہ ایک نمبر کی بدماش ہوتی ہیں اور ایک نمبر کی جو ہے وہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کے چہروں کے اندر میک اپ ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے وہ پیسنجر کو مسافروں کو رجھانے کے لیے سب کچھ کیا کرتی ہیں حضرت مولانا کلیم اللہ صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ ایئر ہوسٹس جب میرے سامنے سے گزری اور وہ جا کر وہ جو ڈیمو کرتی ہیں بتاتی ہیں کہ آکسیجن ایسے لینا ہے کھڑکیاں ادھر ہیں ٹوائلٹ ادھر ہیں فرماتے ہیں کہ میری نگاہ پر گڑ گئی پھر مجھے شرمندگی ہوئی مجھے پچھتاوا اس عمر کے اندر یہ کام کرتا ہے زلیل کمینے بہت شرمندگی ہوئی تو پھر میں نے اس کو بلایا میں نے جو اوپر جو بل تھی اس کو دبایا تو وہ آئی میرے پاس میں نے کہا کہ آپ اپنی ڈیوٹی کے بعد دو لمحوں کے لیے مجھ سے ملاقات کریں دو منٹ کے لیے مجھ سے بات کریں ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جب لینڈ ہوئی اور یہ جو ایئرپورٹ پہنچے تو حزب وادہ وہ ایئر ہوسٹس مولانا کریم اللہ صدیقی صاحب کے پاس آئی مولانا کریم اللہ صدیقی دیکھو ایک تو ہے حق بات کہنا اس لیے کہ سامنے والے کو جلائے یہاں داڑھی مڈانے والے آتے ہیں ہم داڑھی مڈوں کو معاف کرتے ہیں یہاں بے پردہ خواتین کے شوہر ذمہ دار آتے ہیں ہم ان کی تعریف کرتے ہیں ہم درد دل کے ساتھ کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگر مولانا ہجڑا کہتے ہیں مولانا ہماری عورتوں کو رنڈی کہتے ہیں اس لیے نہیں کہ ان کی شان بلند ہو جائے اور ہمیں مٹی میں گاڑ دے مولانا ہماری اصلاح کے لیے کہتے ہیں درد کے لیے تڑپ کے لیے جو کرتا ہے اللہ راہیں کھولتا ہے مولانا کلیم اللہ صدیقی آنکھوں کے اندر آنسو کے قطرے لے آئے کہا کہ بٹیا میری بہن میری غلطی کو معاف کر دینا روسٹس کہنے لگی کہ آپ میری ابو کی طرح ہیں میرے بڑے بھیا کی طرح ہیں کیا کر دی غلطی آپ نے کہا کہ دیکھ جب تو وہ ڈیمو کر رہی تھی بتلا رہی تھی طریقہ تو میری نگاہ تیرے جسم پر گھڑ گئی تیرے چہرے پر پڑ گئی اور ایک لمحے کے لیے میرے دل میں برا خیال آ گیا تو میری بیٹی کی طرح ہے اور تو میری بہنا کی طرح ہے میں تیرے پیر پڑتا ہوں اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا اب کہنے لگی تو ہر مسافر کرتا ہے میرے حسن کی بنیاد پر اور میرے جسم کی تراش کراش کی بنیاد پر اور میری اداؤں کی بنیاد پر مجھے مینجمنٹ نے یہ تو میری ڈیوٹی ہے ہر پیسنجر کے دل میں خیال آنا ضروری ہے بٹیا بات یہ نہیں ہے بات یہاں ہوتی تو ختم ہو جاتی بٹیا اللہ نے کتنے حسن سے تجھے نوازا ہے کتنی خوبصورتی سے تجھے نوازا ہے تو جانتی ہے کہ اس جو ہے دنیا کے بعد ایک کل ہوگا اس کے بعد ایک دنیا آئے گی اتنا تو ساری دنیا کی قومیں مانتی ہیں ہندو بھی مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں یہودی بھی مانتے ہیں اتنا تو مانتے ہیں اس دنیا کے بعد ایک دنیا کوئی کہتا ہے کہ جانور بن کر آئے گا کوئی کہتا ہے انسان بن کر آئے گا اپنے اپنے اعمال کے مطابق اتنا تو مان لیکن بٹیا دیکھ مجھے بڑا افسوس ہوگا کس حسن کے ساتھ کس خوبصورتی کے ساتھ خدا کے بھڑکتے ہوئے شولوں میں تو جائے گی میرا دل برداشت نہیں کرے گا کتنا حسن اللہ نے دیا یہ حسن جہنم میں جلنے کے لائق بٹیا یہ تو حسن جنت کی رانی بننے کے لائق یہ جنت کے باغوں میں پھرنے کے لائق ہے یہ جنت کی ملکہ بننے کے اتنا کہنا تھا ایک دل کی تڑپ تھی دل کی حسرت تھی اور اللہ سے مانگی ہوئی چیز تھی اور کوئی آدمی کہے کہ صاحب ایئر ہوسٹل سے اس کی ڈیوٹی ہے یہاں دعوت و تبلیغ کریں گے جوتے پڑیں گے اور ہمیں ٹیلرسٹ کہہ کر دہشت گرد کہہ کر اور جبری مسلمان بنانے کا مقدمہ پورا دیا جائے گا لیکن دل میں تڑپ ہو اور دل آ جسم میں حوصلہ ہو امنگ ہو حسرت ہو اللہ تعالیٰ راستے کیسے کھول اسی وقت اسی آن اس نے کہا کہ ابو جان آپ ہاتھ بڑھائیے آپ کے ہاتھ پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار اس کے بعد کہتے ہیں حضرت اتنا آسان ہے کسی کو مسلمان بنانا اس کے بعد حضرت کو کوئی فون آتا یا حضرت کسی کو فون کرتے رانگ فون بھی لگ جاتا کبھی ایک نمبر کے فرق سے مسلمان کے بجائے ہندو کو چلا گیا اب گیا تو اس نے کہا سلام علیکم کہیں کا سلام وہ تھوکتا ہے ہندو ہو تو تھوکتا ہے اب یہ کہتے ہیں اب میرے بڑے بھیا ہیں آپ کیا کیسی بات کر رہے ہیں غلط فون لگ جانے پر اس کو نہیں چھوڑ رہے ہیں آپ میرے بڑے بھیا ہیں آپ میرے ابو کے داخل ہیں میرے دادا کے داخل ہیں کیا اتنا حق نہیں پہنچتا کہاں رہتے ہیں بھیا کہاں رہتے ہیں ابو جان کہاں رہتے ہیں آپ میرے آسرے ختم ہو گئے میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے اب ایک مرتبہ دو مرتبہ وہ جھڑکے گا ارے کون خبیص شرط یہ بار بار فون کرتا ہے تنگ ارے تمہیں وقت نہیں یہ بزنس کا ٹائم ہوتا ہے یہ بیوی سے بات کرنے کا یہ سیر و تفریح کا یہ واکنگ کا اور تم پیچھے پیچھے فون بھیا ایک مرتبہ اپنا ہاتھ اپنے چھوٹے بھیا کے سر پر آشیواد کے طور پر نہیں ایک مرتبہ میری زندگی بن میں دولت نہیں مانگ رہا ہوں میں مال نہیں مانگ رہا ہوں میں پراپرٹی نہیں مانگ رہا ہوں بھیا ایک مہربانی ایک مہر ایک مرتبہ آشیر رانگ فون کے جانے پر اب وہ تنگ آ کر چلو اس کے سر کو پٹک کر آ جائیں گے اب جیسے ہی آئے آپ کی تعریف وہی جس جو فون لگا تھا اور آپ نے کہا بھیا آ میری دنیا مل گئی مجھے جنت مل گئی بھیا اب مجھے دنیا میں جینے کی ضرورت نہیں آپ مل گئے مجھے سب کچھ مل گیا آئیے بھیا گرمی کا موسم ہے تو پانی نہلوایا اور عمدہ بسترا لگوایا اے سی کے اندر آرام کروایا ٹھنڈا پلوایا پہر دابنے لگے خدمت کرنے لگے بھیا سب کچھ مجھے مل گیا آدھا تو وہ ٹوٹ گیا اس کے بعد حضرت کی مجلس ہوتی تھی اس مجلس کے اندر نو مسلم حضرات بیٹھ کر اپنی رو بیان کرتے تھے میں کیسے مسلمان ہوا اللہ نے میرے دل میں ایمان کیسے جاؤں گزی کیا اب میری زندگی کیسی میری پہلے کی زندگی کیسی اب کی زندگی میں کیا مزہ پہلے کی زندگی میں کیا نہ ہو سک اب یہ بیٹا بھائی بڑا بھیا سن رہا ہے آدھا تو استقبال سے ٹوٹ چکا تھا اب جب اس نے کہا تو کہتا ہے حضرت مجھے نماز پڑھوائیے نہیں بھیا آپ تو رہیے ایک جو ہے ہمارے دھرم کے اندر ہے کہ تین دن تک تو مہمان ہے آپ ذرا وہ ایک کھانے کے بعد دوسرے کھانے سے پہلے کہتا کلیم اللہ کلیمہ پڑا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے ایمان میں داخل کرتا کیوں نہیں مجھے روزے کا حکم کیوں نہیں دیتا سب روزہ رکھ رہے ہیں سب نماز پڑھ رہے ہیں دل میں جذبہ لاؤ دل میں ہمدردی لاؤ یہ ایک دوسرے کو ڈاؤن کرنا ایک دوسرے کو حقیر کرنا ایک دوسرے کو ذلیل کرنا اپنے کی ناک بنانے کی فکر یہ دعوت و تبلیغ نہیں نبی کا مزاج نہیں ابو جہل کے گھر پر میرے آقا میرے مولا جس کو اللہ نے جن کو اللہ نے اپنے عرش کے پاس بلایا تھا ہر پیغمبر کو ان کی جگہ کتاب دی ادبوسا علیہ السلام کو کہا فلاں جگہ رہو تمہیں توریت ملے گی حضرت عیسیٰ کو کہا فلاں جگہ رہو تمہیں انجیل ملے گی حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا فلاں جگہ رہو تمہیں زبور ملے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا فلاں جگہ رہو تمہیں پہ ابراہیم پہ موسا ملیں گے لیکن میرے محبوب کا اراد کے بولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس آئیے آئیے اس کے پاس اور ایسے مقام پر آئیے کہ جبرائیل وہاں نہ پہنچ سکے میں ہوں اور آپ ہوں سما دنا اللہ پکانا سینی او ادنا اتنے قریب ہو گئے اتنے قریب ہو گئے وہ آقا جن کو اللہ نے بلایا امام الانبیاء جو بنے سید الانبیاء بنے وہ ابو الجہل جیسے ملون کے گھر پر ستہتر مرتبہ ستر پر سات مرتبہ گئے صبح میں جاتے دوپہر میں جاتے دل میں ہمدردی ہو دل میں تڑپ ہو سامنے والوں کے لیے راہیں نکلتی ہیں انانیت ہو میں ہنستا ہوں میرے پاس دلیل ہے میں بڑا میں فلاں وہ مئی کی موت پھر ان کی موت مرے گا وہ کتے کی موت مرے گا دائی کے یہ اوساف نہیں ہے مبلغ کے یہ اوساف نہیں ہے مبلک خیر خواہ ہوتا ہے مبلغ دل میں ہمدردی ہوتی ہے مبلک دل میں قوم و ملت کا جذبہ ہوتا ہے وہ ایئر ہوسٹس جو رنڈیوں جیسا لباس فاہشوں جیسی کرتوتیں کرنے والی ایک بول کے اندر اس کی زندگی بدل گئی اس کی دل کی دنیا بدل گئی اور آخا کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئی اللہ نے کہا انسان الفی خوش قسم ہے زبانے کے انسان گھاٹے میں ہے اللہ اللہ دینا آمن وامل مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور کی تلقین کرتے رہے اور راہ حق اتنا آسان نہیں ہے آپ امر بالمعروف کریں گے نہیں انل منکر کریں گے کوئی آپ کو ترپتی کا لڈو نہیں کھلائے گا کوئی آپ کے گلے کے اندر پھول کی مالا نہیں ڈالے گا نبی کو ساحر کہا گیا نبی کو شاعر کہا گیا نبی کو مجنون کہا گیا یہ برداشت کرنا پڑے گا یہ کانٹوں کی وادی میں چلنا پڑے گا یہ بھوک اور افلاس کی زندگی گزارنی پڑے گی یہ گالیاں سننی پڑیں گی یہ موت اور زندگی کی پلسرات پر چلنا پڑے گا یہ بے عزتی کو برداشت کرنا پڑے گا لیکن اس راہ میں جو مزے ہیں اس راہ میں جو لذتیں ہیں ایک عجیب و غریب واقعہ ہم نے ایک جو ہے کرناٹک کے ادارے کے بارے میں بات کہی قسم قسم کی چیزیں سامنے آئیں بڑے قسم کے حالات آئے لیکن اللہ کے حبیب پاک دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک عظیم خوشخبری ملی ایک عظیم سعادت ملی جو اہل حق طبقہ یہاں آتا ہے اہل حق طبقہ جو جڑا ہوا ہے وہ بھی خوش ہو جائیں گے حالات آتے ہیں لیکن حالات کے ساتھ خدا کی مدد آتی ہے خدا کی نصرت آتی ہے اور اللہ وہ انعام دیتے ہیں وہ اکرام دیتے ہیں کہ پھر ہم جیسے کمینے ہم جیسے کمزرف اور ہم جیسے ظالم دعا کرتے ہیں اے اللہ حالات لا تاکہ وہ انعام جو مل رہے ہیں ملے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک عظیم خوشخبری اس واقعے کے بعد ہمیں ملی اور اس واقعے کے پیچھے ہمیں ملی اور یہ عظیم خوشخبری ان اللہ ہم جو ہے اگلی جمعہ بیان کریں گے صرف یہ دعا کرے اللہ اسے قبول فرمائیں اللہ اس کے برکات کو پورے عالم کے اندر جو ہے عام قبری کچھ قبری سے ہمیں کیا جو ہے دلیل ملتی ہے اور کیا کرنا چاہیے یہ سب چیزیں انشاءاللہ اگلی جمعہ بیان کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے کو قبول فرمائے امر بالمعروف نہیں کر کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے آمین باغدان الحمد للہ رب العمین